بزرگان محترم امت کے نوجوانوں اور گھروں میں ریسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا چھوٹا سا پانچ چھ سال کا بچہ ہمارے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ dad please give me a pound for spending کیا ابا جان ایک پاؤنڈ دے دو I want my spending money اور اس لیے just give me a pound باپ اس دن مڑ میں ہوتا ہے تو فوراً اپنے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے جہاں چینج رکھے ہوئے ہیں ایک پاؤنڈ نکالتا ہے اور اس بچے کے ہاتھ میں دے کر کہتا ہے کہ گو دس از فار یو وہ بیٹا اتنا خوش ہو جاتا ہے جب اسے وہ پاؤنڈ ملتا ہے اور اتنا خوش ہوتا ہے جا کر اپنے ایلڈر بردرز اینڈ سسٹرز کو وہ اپنا پاؤنڈ بتاتا ہے اپنی موم کو جا کر پاؤنڈ بتاتا ہے کہ dad give me this pound to buy chocolates اور اتنا وہ خوش ہوتا ہے کہ اسے لے لے کر وہ گھر میں گھومتا ہے کبھی پاکٹ میں رکھتا ہے پھر اسے نکالتا ہے پھر اسے ٹاس کرتا ہے اسے اتنی خوشی ہوتی ہے اور وہ پورے گھر میں وہ پاؤنڈ لے کر گھوم رہا ہے کہ باہر نکلوں گا تو میں چاکلیٹ خریدوں گا ایک دو گھنٹے ہو گئے اور اس اس کا ڈیڈ کے پاس سے گزر رہا تھا اس نے دیکھا کہ میرا بیٹا وہ پاؤنڈ لے کر کھیل رہا ہے تو اس کے باپ نے اپنے بیٹے کو یہ کہا کہ my dear son I just need one پاؤ can you give me that pound وہی باپ پھر کہتا ہے کہ بیٹا مجھے ایک پاؤنڈ چاہیے مجھے وہ تیرا پاؤنڈ دے دے گا اور اب بیٹے کی مرضی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بیٹا یہ کہے کہ no dad this is my pound I won't give you اور وہ وہاں سے بھاگ جائے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈیڈ یہ کہے dad you need one okay you can have it dad اور اپنے باپ کو وہ پاؤنڈ دے دے کہ میرے پاپا کو پاؤنڈ کی ضرورت ہے تو ڈیڈ کو وہ ہاتھ میں پاؤنڈ دے کر کہتا you can have it dad جس وقت وہ پاؤنڈ اپنے ابا کو ریٹرن کرتا ہے اس وقت اس باپ کے چہرے پر خوشی دیکھنا اتنا وہ باپ خوش ہو جاتا ہے اتنا وہ باپ خوش ہو جاتا ہے کہ میرے بیٹے کو پاؤں سے زیادہ اپنے باپ سے محبت ہے اور ڈیڈ یہ ڈسیشن لے لیتا ہے کہ میرے بچے کو پاؤں سے چاکلیٹ سے کوئی لینا دینا نہیں وہ تو اپنے باپ کو چاہتا ہے وہ باپ اتنا خوش ہو جاتا ہے وہ پاؤنڈ نہیں لیتا ہے بلکہ پھر پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر کہتا ہے کہ son take this this is also for you ایک تو تھا یہ دوسرا بھی لے کر جا بیٹا یہ تیرے لیے پاؤنڈ ہے اور وہ بچہ اتنا اوور ہو جاتا ہے کہ آج تو مجھے ٹو ٹو پاؤنڈز مل گئے اور وہ خوشی خوشی وہاں سے چلا جاتا ہے یہ جو بچوں کی ایگزامپل ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ہم بندوں کے ساتھ میں کچھ ایسا ہی معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن کریم میں یہی اعلان کر رہے ہیں من يقرد اللہ قرضاً حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے میرا بندہ جو مجھے قرض حسنہ دے دے اور اگر تم مجھے اللہ کے راستے میں قرض دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ملٹیپلائی کر کے تمہیں بہت گنا بڑا کر ریٹرن کر دے گا یہ اللہ کا اپنے بندوں اور بندیوں کے ساتھ معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال ہمیں دیا ہے دولت ہمیں دی ہے روزی ہمیں دی ہے کھلاتا وہ ہے پلاتا وہ ہے ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے روزی کے طور پر یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور خود اللہ نے اس کی گارنٹی لے لی قرآن میں اللہ بارہویں پارے کی پہلی آیت میں بیان کرتے ہیں کہ زمین پر جتنے بھی چوپائے ہیں جتنے بھی جینے والے ہیں ان سب کو روزی پہنچانا یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے تو دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے وہی ہمیں روزی دیتا ہے آج جو بھی ہمارے پاس اپنا بینک بیلنس ہے جو جائیداد ہے جو شیئرز ہے جو مال ہے جو پراپرٹی ہے جو گھر ہے جو دکان ہے جو ہمارا بزنس رننگ ہے یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا تو دیا ہوا ہے وہی روزی دیتا ہے ہاں اس کی روزی دینے کی سٹائل ڈیفرنٹ ہے میتھڈز الگ الگ ہے لیکن دیتا تو وہی پروردگار ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے مدینہ منورہ میں جنت البقی قبرستان کے باہر میں کھڑا ہوا تھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جنت البقی قبرستان کے پاس کچھ غریب بچے اور کچھ عورتیں وہ گیہوں کے دانہ لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور جب آپ جاؤ تو کہتے دانا دانا حاجی دانا دانا اس طریقے سے آپ کو وہ دانا پیش کرتے ایک ریال میں وہ ایک پیکٹ دے دیتے ہیں اور یہ کس لیے ہوتا ہے کہ جنت البقی قبرستان میں جو کبوتر اڑ رہے ہیں جو پیجنز اور جو برڈز وہاں پر اڑ رہے ہیں تم دانا ڈالو یہ پرند آ کر کھائیں گے تم اللہ کی مخلوق کو کھلاؤ گے اللہ تمہیں بہترین بدلا دے گا یہی انٹینشن ہوتا ہے اور اسی بنا پر حجاج کرام یا عمرہ کرنے والے وہ دانا خرید لیتے ہیں نہیں بھی خریدنا ہوتا ہے تو خرید لیتے ہیں کہ غریب کا پیٹ بھر جائے گا اسے ریال مل جائے گا اور میں پرندوں کو کھلا دوں گا تو لوگ کثرت سے وہ دانا خریدتے ہیں میں قبرستان کے دروازے کے باہر کھڑا ہوا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ دانا خرید کر جا رہے ہیں تو میں نے اس دن دو چیز دیکھی میں نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی آیا اس نے ایک ریال دیا وہ دانا دیا اور دانا لے کر وہ قبرستان کے اندر داخل ہوا اس نے اس دانے کے پیکٹ کو کھولا اور کھولنے کے بعد میں نے دیکھا کہ اس نے دانا اپنی مٹھی میں لیا اور اسے جیسے اسپرنکل کر رہا ہو اس طرح اس نے دانے کو اڑایا تھوڑا ادھر اڑا رہا ہے تھوڑا ادھر اڑا رہا ہے پھر آگے جا کر تھوڑا ادھر پھینک دیا تھوڑا ادھر پھینک دیا گویا وہ ایک ریال کی جو تھیلی تھی اس میں جتنا دانا موجود تھا اس نے اسے اسپریڈ کر دیا ادھر کچھ ڈالا ادھر کچھ ڈالا ادھر کچھ ڈالا اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ کبوتر جو قبرستان میں دانا کھانے کے لیے آ رہے تھے وہ کبھی ادھر سے کھا رہے کبھی ادھر اڑ کر جا کر ادھر سے ایک دانا لیا وہ آگے جا کر ڈالتا ہے تو وہی کبوتر کا کا جو فلوک تھا جو گروپ تھا وہ آگے بڑھ گیا وہاں سے اس نے دانا پک کیا ایک نے اور آگے سے لیا تو وہی کبوتروں کا ایک جو فلوک آیا ہوا تھا وہ ادھر اڑ رہا ہے ادھر اڑ رہا ہے ادھر سے دانا لے رہا ہے ادھر سے دانا لے رہا ہے اور یہ کبوتر دانا کھا رہے ہیں ایک منظر تو میں نے یہ دیکھا تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا اس نے بھی دانا لیا اور اس نے دانا لینے کے بعد یہ کیا کہ وہ اندر قبرستان کے ڈور میں داخل ہوا لیفٹ سائڈ پر ایک جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پر لوگ دانا ڈال دیتے ہیں اس نے اس پیکٹ کو کھولا اور جتنا گیہوں تھا جتنے دانے تھے سب اسی جگہ پر ڈال دیا وہ برڈز جو اڑ رہے تھے وہ سب آئے اور ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر برابر دانے پر دانا دانے پر دانا وہ چکتے گئے اور ان برڈز نے سارا دانا ختم کر دیا میں دل میں سوچنے لگا کہ یا اللہ کیا تیرے انداز روزی کھلانے کے کیا تیرے انداز کھانا کھلانے کے روزی کبوتروں کے اس فلوک کو بھی ملا اور یہ جو یہاں پر کبوتر بیٹھے ہوئے تھے روزی ان کو بھی ملی لیکن اللہ کے دینے کا میتھڈ کتنا ڈفرینٹ ہے کہ وہی دانہ ان کبوتروں نے بھی کھایا لیکن انہیں محنت کرنی پڑی ادھر سے اڑ کر ادھر گئے ادھر سے اڑ کر ادھر گئے وہ حاجی کے پیچھے پیچھے اڑتے رہے یہاں سے ایک دانا لیا وہاں سے ایک دانا لیا ادھر سے ایک دانا لیا کتنی محنت کرنے کے بعد میں ان کی مقدر کی روزی ان کے پیٹ میں چلی گئی اور دوسری طرف وہ بھی کبوتر تھے کہ دانا وہیں پر سب پڑا ہوا ہے آرام سے آ گئے بیٹھ گئے گویا بستر خان پر بیٹھے ہوئے ہو اور سارا دانا ایک ہی سائڈ ایک ہی ٹائم میں ایک ہی جگہ سے چن لیا اور کھا لیا اور ان کو بھی اپنی روزی مل گئی یہ دو منظر دیکھنے کے بعد میں دل میں سوچنے لگا کہ اللہ تعالیٰ تیرے روزی دینے کے انداز نرالے لے ہے اور تو انسانوں کو بھی اسی طرح روزی دیتا ہے ہے کہ نہیں ہم خود دیکھتے ہیں کہ کتنے بیچارے ایسے ہیں اور یہ اللہ کی تقسیم ہے ہمارے اوپر ہمارے ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اللہ کو آبجیکشن کریں کتنوں کو ہم نے دیکھا صبح سے نکلے ہوئے ہیں شام تک بیچارہ یہ بوجھ اٹھا رہا ہے وہ بوجھ اٹھا رہا ہے یہ کام کر رہا ہے وہ کام کر رہا ہے گھنٹوں مشین پر کھڑا ہوا ہے گھنٹوں ادھر سے ادھر سامان منتقل کر رہا ہے اور ڈرائیونگ کر رہا ہے تو ادھر سے ادھر جانا ہے ادھر مال سپلائی کرتا ہے ادھر مال سپلائی کرتا ہے اور اینڈ آف دا ڈے اس کے ہاتھ میں ہنڈریڈ پاؤنڈ آ رہے ہیں اتنی محنت کرنے کے بعد بھی اللہ نے اس کو وہ سو پاؤنڈ شام کو دے دیے اور ایسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے پیدا کیے کہ موبائل اٹھاتا ہے ایک کال کرتا ہے ادھر اس کے اکاؤنٹ میں پانچ سو پاؤنڈ چلے گئے کمپیوٹر پر بیٹھا ہوا ہے ادھر سے ادھر ماؤس کو ہلایا ایک دو بٹن کو ٹیب کیا ادھر پانچ ہزار کا لین دین اس نے کر لیا تو روزی اللہ میں سے بھی پہنچاتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ وہ قسام ازل ہے اس نے ہر ایک کے لیے روزی کے انداز سے دلالے بنائے ہیں کسی کو بیٹھے بیٹھے وہیں پر سو پاؤنڈ دلوا دیتا ہے اور کوئی پورا دن محنت کرتا ہے اس کے بعد میں اسے سو پاؤنڈ ملتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تعالیٰ کی شان ہے اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ روزی کے معاملے کو آسان کر دے آسانی کے ساتھ میں اور آسان طریقے سے ہمیں برکتوں والی روزی نصیب فرما دے ورنہ روزی اللہ نے اپنے ذمے لی ہے اس کے میتھڈز ڈیفرنٹ ہے کسی کو محنت کروا کر دیتا ہے کسی کو بیٹھے بیٹھے دے دیتا ہے کسی کو پیور حلال مال ملتا ہے اور کوئی حرام کی کمائی کما رہا ہے اور وہ حرام کی کمائی پھر حرام میں چلی جاتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے ہمیں اللہ جس حال میں روزی دے ہمیں اس پر راضی رہنا ہے لیکن دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ روزی حلال ہو اور برکتوں والی ہو ورنہ حرام کی کمائی تو بیٹھے بیٹھے کما لے گا ایک نمبر گھمایا ایک سٹا گھمایا اور ہزاروں بنا لیے لیکن وہ حرام حرام میں چلی جاتی ہے اس روزی میں برکت نہیں ہوتی ہے تو برحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ روزی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے وہی ہمیں کھلاتا پلاتا ہے اور کمائی کرواتا ہے لیکن یہی اللہ قرآن کہتا ہے کبھی کبھی اعلان کرتا ہے اللہ حسنا ایمان والوں جو دولت تمہارے پاس ہے جو مال تمہارے پاس ہے آج تمہارا مولا تم سے سوال کرتا ہے کون ہے جو اللہ کے راستے میں دے گا اور یہ بندے کا ٹیسٹ ہے یہ اس کا امتحان ہے اللہ اب یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے جیسے وہ باپ اپنے بچے کو ٹیسٹ کر رہا تھا اسے پاؤنڈ کی ضرورت نہیں تھی اس نے تو خود اپنے بیٹے کو پاؤنڈ دیا تھا لیکن وہ ٹیسٹ کر رہا تھا کہ میرا بیٹا مجھے پاؤنڈ ریٹرن کر کے باپ کی محبت کو پروف کرتا یا نہیں کرتا ایک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مال دینے کے بعد اسی بندے کو کو کہتے ہیں کہ چل میرے راستے میں مال لٹا دے غریبوں کی مدد کر دے مسکینوں کی مدد کر دے بیواؤں کی مدد کر دے یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیڑ دے لاچاروں کی مدد کر دے نکال تیری زکاة دے تیرا صدقہ دے دے تیری للہ کی رقم اور مدد کر اللہ کے راستے میں یہ میرا ہی دیا ہوا مال ہے اگر تو دے دے گا میں اتنا خوش ہو جاؤں گا اتنا خوش ہو جاؤں گا فَيُضَائِفَهُ لَهُ وَدْعَافَ کر میں تجھے ڈبل ٹرپل ملٹی پلائی کر کر کے تیرے اخلاص کے بقدر تجھے ریٹرن کر دوں گا جیسے وہ باپ خوش ہو کر اپنے بچے کو ایک پاؤنڈ ایکسٹرا دے دیتا ہے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی یہی معاملہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے وہ بیکار نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکتوں کو شامل کرتے ہیں کبھی تو اس وہ مال جو بچا ہے اس میں برکت دے دیتے ہیں اور کبھی وہ دکھو میں نہائی سلا کسیو گمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے اللہ روزی کے دروازے کھول دیتا ہے انیکسپیکٹڈ سوچا نہیں تھا کہ مجھے یہاں سے اتنا ملے گا لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ جب دو گے اس کے اللہ کے راستے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ریٹرن ضرور فرمائے گے جب وہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی نا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة اس پوری آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب چاہتے ہیں تو ایک پاؤنڈ کے بدلے میں سات سو پاؤنڈ نصیب کرتے ہیں یہ آیت جب اتری تھی تو ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ مولا میرے امتیوں کو تو ون کا سیون ہنڈریڈ دیتا ہے یہ اللہ کا نبی درخواست کرتا ہے ذرا ریٹ بڑھا دینا مولا ذرا مولا میرے بندوں کو اور دیا کر اور میرے بندوں کے لیے اور آسانی کے معاملے کر دے اس وقت یہ آیت کریمہ نادل ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا فَيُضَائِفَهُ لَهُ وَدْعَافًا كَسِيرًا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑا کر دے گا ملٹی پلائی کر کے دے گا اور کتنا دے گا وہ اللہ نے بیان نہیں کیا وہ میرے بندے کا اخلاص ہوگا اور میرا دین ہوگا جیسا اس کا اخلاص ہوگا اس کے مطابق میں اسے عطا کر دیتا اور جب بڑا دیتا ہے تو اپنی شان کے مطابق دیا کرتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم فرما دی تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم ایمان والوں کو یہ شوق دلایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کر علامہ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئے تو اس زمانے میں تین ڈفرنٹ گروپس بن گئے ایک گروپ تو وہ تھا جو کہنے لگا لو یہ محمد کا خدا تو بکھاری بن گیا من ظالم کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خدا ہے وہ تو بھیک مانگتا ہے ہم سے مانگتا ہے ہمارے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے قرضہ دے دو قرضہ دے دو تو ایک گروپ تو وہ تھا جو اللہ کی مذاق اڑانے لگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو جواب ملا لقد سمع اللہ قول الذين قالوا ان الله فقير أغنياء اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ فقیر ہو چکا ہے ہم مالدار ہیں ہم نے سنا بھی ہے اور ریکارڈ بھی کر لیا ہے ان کا بدلہ تو ہم ہی انہیں دیں گے ایک گروپ کو تھا دوسرا گروپ وہ تھا جن کا ریئیکشن یہ ہوا کہ جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی انہیں کوئی فرق نہیں پڑا پہلے بھی کنجوس تھے پہلے بھی بخیلی کرتے تھے بعد میں بھی کوئی فرق نہیں پڑا انہوں نے ان کے دل کے اندر کوئی اثر نہیں ہوا وہ اپنے ڈگر پر قائم رہے لیکن علامہ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ نقل کرتے ہیں کہ ایک تھرڈ گروپ تھا اور وہ مخلص صحابہ کرام کا گروپ تھا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہو ہوئے ان کے دل میں بات آئی کہ اللہ اتنا سخی ہو چکا ہے کہ مانگتا ہے اور دینے پر اللہ کئی کئی گناہ دینے کا وعدہ کرتا ہے ان کے اندر ایسے جذبات پیدا ہوئے کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ قربان کرنے تیار ہو گئے علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا حضرت ابو الدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ابھی میں نے قرآن کریم کی یہ اتری ہوئی آیت سنی من ذلذی یقرد اللہ قرضا حسنا کیا اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی آپ ہاں، اللہ آج قرض مانگ رہے ہیں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہنا میرے پاس دو باغ ہے میرے پاس دو باغ ہے اللہ آج مجھ سے قرض مانگ رہا ہے میں اپنے دونوں باغوں کو اللہ کے راستے میں صدقے کے طور پر دیتا ہوں جب حضرت ابو دادا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ابو دادا دونوں نے ایک بات اپنے لیے اور اپنے اہل ویال کے لیے رکھ لو اور ہاں ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دے دو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے میں ایک باغ اپنے لئے رکھ لیتا ہو اپنے گھر والوں کے لئے رکھ لیتا ہو اور میرا دوسرا باغ جو بڑا ہے جو زیادہ کھجوروں کے درخت والا ہے اور روایت میں منقول ہے کہ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بڑا باغ تھا اس میں چھے سو کھجور کے درخت تھے سکس ہنڈریڈ اور ایک روایت کے مطابق سیون ہنڈریڈ تو چھ سو یا سات سو کھجور کے درخت جس باغ میں تھے حضرت ابو دہدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا وہ بڑا باغ جو چھ سو یا سات سو کھجور کے درختوں پر مشتمل ہے میں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت ابو دہدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سنا تو حضور نے فرمایا اذن اللہ الجنہ اے ابو دہدا تم نے تو جنت کا سودا کر دیا ہے حضرت ابو دہدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا اپنا قیمتی باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے ہیں اور اب اپنے گھر کی طرف لوٹ رہے ہیں جب گھر کی طرف لوٹ رہے تھے اور اس باغ کے پاس سے گزرنا ہوا تو حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کی وائف حضرت ام دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بچے اس کھجور کے باغ میں موجود ہے اور اندر کھجور کے باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ باغ میں داخل نہیں ہوئے انہوں نے باہر سے آواز دے یا امت دہدا اخرجی یا امت دہدا اخرجی اے امت دہدا باہر آجا باہر آجا حضرت امت دہدا گھرائی میں باہر نکلے کہ میرے سرداج کیا بات ہے کیا بات ہے حضرت ابو دہدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے امت دہدا میں نے اس بال کو اللہ کے راستے میں صدقے کے طور پر دے دیا ہے اور انہوں نے بتلایا کہ ابھی آیت کریمہ نازل ہوئی اور مجھے پتا یہ چلا کہ جو اللہ کو یہ قرض دے گا اللہ اس سے دگنا بلکہ اللہ اس سے بڑا چڑھا کر دینے والا ہے میں نے یہ سودا کر دیا ان کی بیوی نے جب یہ سنا تو فرمایا بارک اللہ فی مشتریتا ربی اللہ بیعکا اے ابو دادا تم نے بڑا پیارا سودا کر دیا اللہ تمہارے سودے میں نفع دے دے اور تم نے باغ دے کر جو خدا کی رضا مندی کو خریدا ہے اللہ اس میں تمہیں برکت نازل فرمائے کیسے تھے وہ شوہر کیسی تھی وہ بیوی یہ پورا باغ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا حضرت ام دمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پلٹتی ہے دیکھتی ہے ان کے بچے ابھی بھی باغ میں موجود ہیں حضرت ام دمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کے پاس گئی انہوں نے کھجوروں کو اپنے دامن میں رکھا تھا حضرت ام دمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ساری کھجوریں لے لی جو دامن میں موجود تھے ان سب کو کھنکھیر دیا اور کہا بیٹے اب ہمارے ہمارے لیے اس کا لینا جائز نہیں ہے بچوں آ جاؤ اب ہم یہ لے نہیں سکتے جتنی دامن میں کھجوریں تھی اسے بھی زمین پر پھینک دیا یہاں تک کہ علامہ قرطبی رحمت اللہ نے نقل کرتے ہیں کہ ام دادا نے جب دیکھا کہ میرے بچے کھجور چبا رہے ہیں ان کی منہ میں انگلی ڈالی اور جو کھجور منہ میں تھی اسے بھی باہر نکالی اور کہنے لگی کہ بچوں اب یہ ہمارا نہیں ہے میں تمہارے ابا نے اسے اللہ کے راستے میں دے دیا ہے اب ہمیں اس کو استعمال کرنے کا یا اسے کھانے کا حق نہیں ہے ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چلا اور حضور کو جب اس واقعے کا علم ہوا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو اللہ نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا اے ابو تحدا اللہ نے تمہارے لیے جنت میں بے شمار درختوں اور محلات کا انتظام کر دیا ہے اللہ تبارک بتالا یہ جذبہ ہمیں بھی نصیب فرمائے تو بہرحال میرے بھائیوں جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے وہ صحابہ کرام ندوان اللہ علیہ مجمعین ان کا حال یہ تھا حدیث پاک سے جیسے کہ معلوم ہوتا ہے اور قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدا کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تین ڈیفرنٹ کیٹیگریز رکھی ہے جو ریوارڈ کی کیٹیگریز ہے وہ تین ہیں ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں من جاء عشر کہ اگر تم اللہ کے راستے میں ایک پاؤنڈ دو گے اللہ تمہیں ریٹن میں ٹین دے گا ایک کا دس یہ بھی قرآن میں اور رمضان کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ یہاں پر ایک عمل کرو تو وہ سیونٹی اس کا گنا ملتا ہے تو گویا ون کا سیونٹی رمضان میں ملتا ہے اور ابھی میں نے جو آیت کریم آپ کو سنائی مثل الذین اس میں ون کا سیون ہے اور یہ آیت کریمہ جو میں نے خطبے میں پڑھی جس میں ایک کے مقابلے میں اللہ بے شمار دینے والا ہے ان تمام آیتوں کے باب میں مفسرین کرام نے یہ فرمایا اللہ اللہ دینے والے کی نیت کو چیک کرے گا اس کے اخلاص کو چیک کرے گا اگر کم درجے کا اخلاص ہے تو ایک کا دس ملے گا درمیانی درجے کا اخلاص ہے ایک کا سات سو ملے گا اور اگر اخلاص بہت زیادہ ہے اور اعلیٰ درجے کا ہے تو اللہ اسے انعام بھی بہت اعلیٰ دے گا جو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ اپنے بندے کو کتنا نوازے گا تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص پر اور حسن نیت پر تقسیم فرماتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اخلاص جو صحابہ کی زندگی میں تھا جو صحابہ رضوان اللہ مجمعین میں تھا وہ اخلاص اس اخلاص کے مقام کو اور اس حسن نیت کو ہم نہیں پہنچ سکتے اسی لیے سات روایتیں ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ اگر اللہ کے راستے میں ایک مد صدقہ کرے مد ہمارے زمانے کے اعتبار سے اپروکسیمیٹلی فائیو ہنڈریڈ بنتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے صحابہ اللہ کے راستے میں ایک مد صدقہ کرے اور صحابہ کے علاوہ دوسرے امتی احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرے تب بھی وہ میرے صحابہ کے ایک مد کو نہیں پہنچ اندازہ لگاؤ صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کا اخلاص اور ان کا خرچ کرنا کس درجے کا تھا کہ امتی جو غیر صحابی ہے وہ احد پہاڑ کے برابر دے رہا ہے اور ادھر ایک صحابی ایک مد جو اپروکسیمیٹلی 500 گرام سے وہ دیتا ہے لیکن پھر بھی وہ ایک غیر صحابی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا صحابہ کے اخلاص کے بارے میں تو ہم شب و روز فضائل میں وہ روایت نہیں سنتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فیمس واقعہ کہ دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں دشمن کو زمین پر گرا دیا اس کے سینے پر بیٹھ گئے تلوار باہر نکال دی اور بالکل ریڈی تھے اسے سلوٹر کرنے کے لیے کیونکہ وہ اللہ کا اسلام کا دشمن تھا جسٹ سلوٹر کرنے والے تھے وہ دشمن یہ سوچتا ہے گیا میں کام سے تلوار نکل گئی ہے زبا ہونے والا ہو غصے میں آ کر اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تھوک دیا سپٹ کر دیا ہمارے جیسا ہوتا تو ایک بار کاٹنے کے بجائے دو بار کاٹتا کہ تیری یہ مچال کہ تو میرے اوپر تھوکے لیکن وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تھے کہ جیسے ہی وہ تھوکتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے سینے پر سے کھڑے ہو جاتے ہیں تلوار کو اپنے نیام میں ڈال دیتے ہیں اور اسے کہتے جا میں نے تجھے آزاد کر دیا وہ تو شوق ہو گیا کیونکہ اس نے تو ابھی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی موت کو دیکھا تھا کہ بس یہ میرے جانے کا وقت آیا اور اچانک یہ جب ٹیبل ٹرن ہو گیا وہ تو حیران ہو گیا اور وہ کہنے لگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجھے سمجھ میں نہیں آیا تم نے مجھے گرا دیا میرے سینے پر بیٹھ گئے تلوار کو نکال دیا میری گردن پر زبا زبا کرنے والے تھے میری گردن کو اور میں نے تھوک دیا بچا اس کے کہ تم مجھے مارو تم کھڑے ہو گئے آخر ایسا کیوں کیا سبحان اللہ کیا اخلاص تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب دیا کہ دیکھ میرا لڑنا میرا تیرے سینے پر چڑھنا میرا تیرے تجھے تلوار سے ذبح کرنا یہ تو میرے اللہ کے لیے تھا میں اپنے اللہ کے لیے خدا کی خوشنودی کے لیے اپنے مذہب کے لیے اپنے اسلام کی سربلندی کے لیے اسلام کے دشمن کو ختم کرنے کے لیے اس کے سینے پر چڑھ گیا تھا اور میں نے تلوار نکال دی تھی لیکن جب تم نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو مجھے غصہ آ گیا مجھے غصہ آیا اس کافر کی یہ مجال کے میرے اوپر تھوک دے اس کی یہ مجال کے میرے ساتھ میں یہ معاملہ کرے میرا نفس مجھے آمادہ کرنے لگا غصہ میرے اندر تاری ہو گیا اس وقت مجھے خیال آیا علی اب تک تو قتل کر رہا تھا اللہ کے لیے اب تو غصے والا ہو چکا ہے تیری نفسانیت آ گئی ہے اگر اب تو نے اسے مار دیا تو یہ تیرے لیے ہوگا تیرے اللہ کے لیے نہیں ہوگا اور اے میرے بھائی میرے نبی نے مجھے سکھایا ہے جس عمل میں ریاکاری پیدا ہو جاتی ہے اس عمل کی اللہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی ویلیو نہیں رہتی ہے اس لیے جا میں نے تجھے معاف کر دیا اس دشمن کی آنکھوں میں تو آنسو آ گئے اس کی زبان سے نکلا علی تیرا خدا سچا تیرا دین سچا تیرا مذہب سچا اور تو بھی سچا تیرا نبی بھی سچا اے علی مجھے بھی اس نبی کا دے جس نے تجھے اخلاص کے ایسے سبق پڑھائے ہیں وہ کلمہ پڑھتا ہے اشد الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ اور اسی وقت ایمان کو قبول کر لیتا ہے تو اخلاص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں موجود تھا ایسے اخلاص کے ساتھ میں جب ایمان والا اللہ کے راستے میں کچھ دیتا ہے اس کا مقام بڑھ جاتا ہے اس چھوٹی چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کچھ لوگوں کو جب لایا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے فرشتوں میرے ان بندوں کے نام اعمال میں لکھ دو کہ یہ تحجد گزار تھے اور جاؤ ان تحجد گزاروں کے لیے جنت کا میں نے فیصلہ کیا ہے انہیں جنت میں لے کر جاؤ تو فرشتے کہیں گے کہ مولا ہمارا کام تھا بندوں کے اعمال کو لکھنا زندگی میں اس نے کبھی بھی تحجد نہیں پڑی ہے اس کے نام اعمال میں یہ تہجد لکھ پڑھنے والا کیسے لکھ دیا گیا اللہ ہمیں تیرے فیصلے پر اعتراض نہیں ہے لیکن مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ تیرے اس بندے نے کبھی تحجد پڑھی نہیں وہ تحجد پڑھتا نہیں تھا اللہ اگر پڑھا ہوتا تو ہم نے اس کے عامال میں اور رجسٹر میں لکھا ہوتا اس نے کبھی تحجد نہیں پڑھی ہے پھر اللہ تو اس نے تحجد گزار کیسے لکھوا رہا ہے اور کیسے تحجد گزاری پر اس کے لئے جنت کے فیصلے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے فرشتوں میں یہ جانتا ہوں کہ اس نے کبھی تحجد نہیں پڑی ہے لیکن یہ روزانہ جب سوتا تھا تحجد کی نیت سے سویا کرتا تھا اس کی یہ نیت یہ اخلاف مجھے پسند آ گیا اور میں نے اس کے لیے تحجد گزار ہونے کا فیصلہ کر دیا تبارک و تعالیٰ کے یہاں اخلاص کی قیمت ہے تو برحال میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال ہمیں دیا ہے اس مال کے باپ میں ہمیں شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اگر زکاة تمہارے اوپر فرض ہے اس کی ادائیگی کی فکر کیا کرو اور زکاة نہ دینے پر جو وعیدے ہیں میں نے فجر کی نماز کے بعد ایک دن آپ کو اسی رمضان المبارک میں بہت تفصیل سے بیان کیا تھا اللہ کے راستے میں ہم خرچ کریں ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے عرض کیا یا رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ سب سے اچھا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صدقہ جو آدمی تندرستی کے زمانے میں نکالے جوانی کی حالت میں نکالے اور وہ رقم جو اس نے بہت محنت سے جمع کی ہے پسینہ بہا کر محنت کر کے وہ کما کر لایا ہے اور جس کے نکلنے پر اسے دل میں دکھ بھی ہو رہا ہے کہ میری اتنی محنت کی یہ کمائی ہے تو جوانی کی عالم میں ہو تندرستی کی حالت میں ہو محنت سے کمائی ہوئی کمائی ہو جب وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اللہ کو یہ صدقہ بہت پسند آتا ہے آج ہمارا مسئلہ یہی ہے جی تو چاہتا ہے ادھر صدقہ کرو خیرات کرو آخرت کے لیے ذکیرہ بناؤ لیکن ابھی نکلتا نہیں ہے گھبراہٹی ہوتی ہے نا کل بیمار ہو گیا اگر پیسے سب دے دوں گا تو بیماری میں کیا کروں گا بڑھاپے میں کیا کروں گا آج دوں گا کل دوں گا بالکل موت کے بستر پر جاؤں گا تب اللہ کے راستے میں دوں گا تب اپنی آخرت بناؤں گا اسی کیلکولیشن میں رہ جاتا ہے بیمار ہو جاؤں گا بوڑھا ہو جاؤں گا موت کے بستر پر جاؤں گا پھر اپنی آخرت بناؤں گا پھر یہ اللہ کے راستے میں ذخیرہ جمع کرواؤں گا اچانک موت ہو جاتی ہے ساری ارادے ایسے ہی رہ جاتے جاتے ہیں اور اتنا زندگی پر محنت کر کے کما کر رکھا تھا نہ خود کھایا نہ آخرت بنائے اور اس کے بچے بڑی آسانی سے بے رحمی سے وہ پیسے اڑا دیتے ہیں اس لیے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈیلے مت کیا کرو اور بہت زیادہ ڈیلے مت کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈیلے کرتے کرتے تمہاری موت آ گئی اور پھر یہ پچھتاوا رہ جائے کہ میں اللہ کے راستے میں کچھ نہیں کر سکا اس لیے قرآن کریم نے بیان کیا جس طرح ہو سکے اللہ کے راستے میں دو اور یہ بھی ہمیں حکم نہیں دیا گیا کہ جو ہے سب اللہ کے راستے میں لٹا دو بلکہ جب صحابہ کرام نے سوال کیا وَيَسَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْ جب سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا خرچ کریں کتنا خرچ کریں تو اللہ کی طرف سے حکم آیا الْعَفْ عرف کا معنی ایک معنی وہ کرام نے یہ لکھا ہے کہ جو تم اسی لیے سپینڈ کر سکتے ہو اپنے آپ پر برڈن مت ڈالو اتنا برڈن مت ڈالو اور اتنا مت لٹا دو کہ کل تمہیں بھی منگنے کا وقت آ جائے جو تمہارے لیے اسی لیے ہو اتنا اللہ کے راستے میں سپینڈ کرو اور دوسرا معنی عرف کا یہ بیان کیا گیا کہ درمیانی درجے کا خرچ کرو نہ بہت کنجوسی ہو نہ بہت زیادہ ہو اتنا بھی مت لٹاؤ کہ کل تم پر پریشانی میں آ جاؤ اور صدقے اتنے چھوٹے بھی مت کیا کرو کہ جو تمہاری سٹینڈرڈ سے بہت نیچے کا ایک آدمی کی جان بچ گئی بچ گیا ذرا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے بچ گیا اس نے کہا کہ واہ واہ اللہ نے مجھے بچا دیا چل میں اللہ کے نام پر صدقہ دیتا ہوں اور پانچ پینی صدقے کے ڈبے میں ڈال دیا تو یہ بھی تو کوئی صدقہ نہیں ہوا کہ تم ایک پینی دو پینی پانچ پینی صدقے کے اندر نکالو ٹھیک ہے اللہ کے یہاں تو اخلاص سے جو دے گا اللہ قبول کر لے گا لیکن کم از کم ہم اللہ کے راستے میں دے تو اتنا بھی نہ ہو کہ جس کی بنا پر بچتانا پڑے اور اتنا کم بھی نہ ہو جو ہماری کنجوسی کا ثبوت ہو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جتنا ہو خرچ کرنے کی فکر کرے اور سب سے پہلا حق ہمارے رشتے دار بنتے ہیں ہمارے جو غریب رشتہ دار ہیں ہمارے ملکوں میں ہے ان پر جب خرچ کیا جاتا ہے اللہ صدقے کا بھی ثواب دیتا ہے خرچ کرنے کا بھی ثواب دیتا ہے اور صلح رحمی کا بھی ثواب ملتا ہے لیکن جیسے میں ہر سال آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی اپنے رشتہ داروں کو ضرور دیں اگر رشتہ دار کے بارے میں ہنڈریڈ پرسنٹ یقین ہو جائے کہ ہاں وہ مستحق ہے وہ زکات لینے کا حقدار ہے تو ضرور اس کو زکاة دیا کرے کیونکہ سب سے بڑا مستعق اور حقدار ہمارا وہ رشتہ دار ہی ہے لیکن وہ واقعتاً زکات کا مستعق ہو ورنہ وہاں کی مارکیٹ میں تو ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں زکات کا مستحق ہوں اس بنا پر اگر ہمیں ذرہ برابر بھی ڈاؤٹ ہے کہ یہ زکات کا مستحق نہیں ہے تو پھر صدقے کی رقم دے دے للہ دے دے لیکن زکات کے بارے میں اس کی فکر کرے کہ میری زکات اس جگہ پر جائے کہ جو واقعہ اگر مستحق ہو تبھی جا کر یہ زکات اس کی قبول ہوگی اور تبھی جا کر وہ اس فرض سے سبکدوش ہوگا اس سے اس کا بھی اہتمام کیا جائے ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک گولڈ کوائن ہے ایک اشرفی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر خرچ کر انہوں نے کہا میرے پاس ایک اور گولڈ کوائن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر والوں پر خرچ کر انہوں نے کہا میرے پاس ایک اور گولڈ کوائن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر انہوں نے کہا میرے پاس ایک اور گولڈ کوئن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے یہاں پر جو خادم اور غلام موجود ہے ان پر جا کر خرچ کر انہوں نے کہا میرے پاس ایک اور گولڈ کوئن ہے اب پانچویں مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اسے اللہ کے راستے میں ستے کے طور پر دے دے ہماری شریعت نے ساری باتوں کو واضح کر دیا ہے کہاں دینا ہے کسے دینا ہے کب دینا ہے کس حال میں دینا ہے کس انداز سے دینا ہے ان تمام باتوں کو بیان کر دیا گیا بلکہ قرآن نے یہ بھی بیان کر دیا ان صدقات گیا تبدیلیا کو اللہ نے یہ بھی بیان کر دیا کہ اگر تم صدقہ دے رہے ہو اور علانیہ طور پر لوگوں کے سامنے بھائی لکیل ہمارا پانچ سو پاؤنڈ اس طریقے سے اعلان کر کے دے رہے ہو تو یہ بھی اچھا ہے اور اگر تم چپکے سے دیتے ہو وہی تو فو اور جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ رائٹ ہینڈ سے ایسے دو کے لیفٹ ہینڈ کو بھی پتا نہ چلے یعنی چپکے سے دے دیتے ہو یہ بھی تمہارے لیے اچھا ہے دونوں چیزیں ہیں اگر تم اعلان کر کے لوگوں کے درمیان میں دوں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے دینے سے دوسروں کو جذبہ پیدا ہوگا کہ دیکھو یہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے میں بھی اللہ کے راستے میں دوں گا اگر تم اعلان کر کے دو گے تم اللہ کے راستے میں دے رہے ہو مجمع میں سے کسی کے دل سے دعا نکل جائے گی اس نے خدا کے راستے میں دیا ہے اللہ اس کی روزی میں برکت دے دے وہ اللہ کا ولی ہوگا تو ہمارا تو بیڑا ہی پار ہو جائے اس لیے یہ بھی کہا گیا کہ اگر اعلانیہ طور پر دیتا ہے اس کی بھی تجھے اجازت ہے اور اگر تو چھپ کر دیتا ہے قرآن کہتا یہ بھی بہتر ہے کہ جب چھپکے سے دے گا تو تیرے اندر ریاکاری نہیں آئے گی شوف نہیں کرے گا بڑائی پیدا نہیں ہوگی تیرا نفس مرا ہوا رہے گا ان کے ساری تیرے اندر ہوگی یہ بھی تیرے لیے بہتر دونوں آپشنز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے اور دونوں کے ریزنز ہیں ہمارے محدثین کرام نے اور مفسرین کرام نے لکھا کہ زکاة کا جب مال دو تو علانیہ طور پر دو تاکہ لوگوں کو شوق ہو کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں زکاة نکالیں اور جب کوئی صدقہ کر رہا ہے کوئی نفلی للہ کی رقم دے رہا ہے تو چھکے سے دے دو تاکہ جو اللہ کے راستے میں دیا اس میں اخلاص بھی باقی رہے اور بعض مفسرین کرام نے کہا کہ اگر تو مالدار ہے تو کھل کر لوگوں کے سامنے دے تاکہ لوگ کل تیرے پیچھے یہ نہ کہے اللہ نے اتنا دیا ہے پھر بھی اللہ کے راستے میں کچھ نہیں دیتا بڑا کنجوس مکی چوس ہے اس لیے لوگوں کے سامنے دے کہ پتا چلے کہ خدا نے جو مجھے دیا ہے اللہ نے وہ دل بھی دیا ہے کہ میں غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں اور اگر تو غریب آدمی ہے اور تجھے دینے کا شوق ہو جائے تو چپکے سے دے دیا کر اس لیے کہ تو جو کھل کر دے گا تو لوگ کہیں گے نہیں تو وہ غریب چھو اب کیا تو پھر لوگ تیرے پیچھے پڑ جائیں گے تو دونوں طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیے یہ خدا بندوس کی شان ہے تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی حیثیت کے مطابق اس کے دار میں خرچ کرنے کی توفیق نصیر فرمائے یہ بیان میں اسی لیے کر رہا ہوں کہ رمدان المبارک کے مہینے میں عام مطن ہم لوگ اپنی زکات نکال رہے ہیں اور عام مطلب اپنا کیلکولیشن یہ رکھا ہے ویسے تو زکات راؤنڈ دا ایئر کبھی بھی دے سکتے ہیں لیکن عمومی طور پر ہم زکات رمضان میں دیتے ہیں تو اس کے جو فضائل ہے اور اس کی جو اہمیت ہے وہ واضح ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ زکات ہماری باقی رہ جائے اس لیے کہ زکات تو وہ گندگی ہے جس کے نکلنے سے اللہ باقی مال کو پاک کر دیتا ہے اور صحابہ کے جو جذبے تھے ایک آخری بات بڑی پیاری روایت سنا کر اپنی بات ختم کرو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اے میرے صحابہ آج اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت ہے آؤ اللہ کے راستے میں دو دو جس سے جو بن سکتا ہے اب صحابہ صحابہ آ رہے مالدار بھی دے رہے غریب صحابہ بھی دے رہے وہ ہر ایک اپنی حیثیت سے اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہا ہے اللہ کے راستے میں مال نکال رہا ہے ایک غریب صحابی آئے کھجور کے چھلکے لے کر آئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ دینار ہے نہ درہم ہے نہ اشرفی ہے کچھ نہیں ہے میرے پاس یہ کھجور کے چھلکے میرے پاس ایکسٹرا پڑے ہوئے ہیں میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی قبول کر دیا قبول کیا اور دعائیں دی اور کہا اللہ تمہارے اخلاص پر اور تمہارے خرچ کرنے پر تمہیں بہترین بدلہ نصیب فرمائے میرے بھائیوں سے سننا یہ سب دے رہے تھے اتنے میں غریب صحابی آئے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف سے اعلان ہوا ہے صدقہ کرو اللہ کے راستے میں کچھ دو خدا کی قسم میرے پاس کچھ نہیں نہ دولت ہے نہ پیسہ ہے نہ مال ہے میرے پاس تو کھجور کے چھلکے بھی نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلان کیا ہے اللہ کے نام پر مانگا ہے میں محروم ہونا نہیں چاہتا ہوں لہذا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج اللہ کے راستے میں میں اپنی عزت کو صدقے کے طور پر دیتا اور پھر انہوں نے یہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبیلے میں میری سوسائٹی میں میرے علاقے میں میری بہت عزت ہے لوگ مجھے بہت عزت سے بلاتے ہیں بہت رسپیکٹ کرتے ہیں میں رسپیکٹڈ انسان ان لوگوں کے درمیان سمجھا جاتا لیکن اللہ کے نبی آج دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے میں اپنی عزت کو آج صدقے کے طور پر دیتا ہوں اگر آج کے بعد لوگ مجھے گالی دے لوگ مجھے برا بھلا کہے لوگ مجھے ذلیل کرے میں برا نہیں لگاؤں گا کیونکہ آج میں نے اپنی عزت کو اللہ کے نام پر صدقے کے طور پر دے دیا ہے اللہ کیسا جذبہ تھا کہ جب مانگا ہے میرے نبی نے مجھ سے جو بن پڑے میں دے دو اللہ یہ جذبہ ہم سب کو نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے اور ماہ مبارک میں چاہے وہ تراوی ہو چاہے وہ روزہ ہو چاہے وہ زکات ہو تلاوت ہو جتنی بھی عبادتیں ہم سے ہو رہی ہے اللہ اسے مزید کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ قبولیت کے فیصلے فرمائے آمین یا رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين